دشمن ان پر زیادہ غالب نہ آنے پائے تو یہ دعا بھی منظور ہو گئی کہ ایسا کوئی دشمن مسلط نہیں ہوگا کہ جو بالکل امت ہی کو ختم کر دے اور تیسری دعا یہ مانگی پیغمبر علیہ و السلام نے کہ میری امت ہمیشہ متفق اور متحد رہے ان میں آپس میں جھگڑا رگڑا نہ ہو تو یہ دعا منظور نہیں ہوئی اس کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ نہیں امت کے اندر ہمیشہ اتفاق اتحاد رہے ایسا نہیں ہوگا اختلافات ہوں گے انتشار ہوں گے تنازعات ہوں گے اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں لیکن سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے پہلے تک امت بالکل متفق رہی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور پھر سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت جو تقریباً دو سال پر مشتمل ہے اور اس کے بعد سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا شاندار خلافت کا زمانہ جو کم و بیش دس سال پر مشتمل ہے اور اس کے بعد سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ابتدائی دس سال تک اس میں بھی اتفاق ہی رہا لیکن ان کی آخری عمر میں کچھ اختلافات شروع ہو گئے تھے اور بالآخر انہوں نے جامع شہادت نوش کیا انتہائی مظلومانہ حالت میں اور اس کے بعد سے جو انتشار اور اختلاف کا سلسلہ شروع ہوا ہے دور صحابہ میں بھی رہا اور اس میں بڑی خطرناک اور بھیانک قسم کی جنگیں پیش آئیں اور بعد میں بھی ایسے حالات موقع بموقع پیش آتے رہے اور آج بھی ساری دنیا کے سامنے کہ مسلمانوں کو غیروں سے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا آپس کی لڑائیوں سے نقصان پہنچا ہے ہر سطح پر ملکی سطح پر ہو مذہبی سطح پر ہو سماجی سطح پر ہو سیاسی سطح پر ہو اور اپنا معاشرتی سطح پر ہو سب سے زیادہ نقصان اگر امت کو پہنچ رہا ہے یا پہنچا ہے یا پہنچے گا وہ آپسی انتشار آپسی لڑائی جھگڑوں کی بنیاد پر اور جو غیر طاقتیں ہیں تعریف اس بات کی شاہد ہے کہ انہوں نے ہمارے خلاف کامیابی اگر حاصل کی ہے تو ہمارے لوگوں کو توڑ کر کے کی ہے منافقوں کے ذریعے سے کی ہے غداروں کے ذریعے سے کی ہے اگر غداریاں نہ ہوتی تو یہ غیر طاقتیں ہمیں اتنا نقصان نہ پہنچا پاتی جتنا انہوں نے پہنچایا ہے اور آج بھی پہنچا رہے ہم ہی میں سے کچھ لوگ غیروں کے اعلک کار بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے امت کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو الغرض یہ صورتحال رہے گی لیکن قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی سورہ حجرات کی اس میں اللہ تعالی نے اختلافات کو ختم کرنے کی تدبیریں بتلائی کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعتوں میں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو تمہیں کیا کرنا ہے فرمایا فوراً صلح کرانے کی کوشش کرو خاموش تماشائی نہ بنے رہو کہ اچھا ہے لڑ لڑ کے ختم ہو جائے نہیں تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم دونوں فریقوں کو ایک بات پر لانے کے لیے جو تم سے ہو سکے کرنے میں دریب نہ کرو یہ بہت بڑا عظیم شان عجر و ثواب والا عمل ہے بسا اوقات بہت سی عبادتوں سے بڑھ کر یہ عبادت ہے کہ آدمی دو لڑائی جھگڑا کرنے والوں کے درمیان میں صلح کرا دے بڑی بڑی نمازوں بڑے بڑے بھاری اعمال کے مقابلے میں بھی اس کی اہمیت زیادہ ہے اس لیے کہ لڑائی کی بنیاد پر سینکڑوں گنا وجود میں آتے ہیں جب آپس میں لڑائی ہوتی ہے خاندانوں میں لڑائی ہو تو قطع رحمی کی نوبت آتی ہے اور اگر خوریزی کا سلسلہ شروع ہو جائے تو کتنی قیمتی جانیں اس بنیاد پر ضائع ہو جاتی ہیں اور اس کے علاوہ بہتان تراشی غیبتیں ان کا تو کوئی شمار ہی نہیں جب بھی لڑائی ہوگی گالم گلوچ ہے غیبتیں ہیں بہتان تراضیاں ہیں ان کا ایک لمبا سلسلہ چلتا ہے کینا ہے بغض ہے عداوت ہے یہ سب اسی لڑائی کی دین یہ شیطان کو خوش کرنے والی چیزیں نبی اکرم علیہ السلاد والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرت العرب میں کوئی اس کی پوجا پاٹ کرے لیکن آپس میں لڑائی کروانے سے مایوس نہیں اس میں اسے پوری امید ہے کہ میں لڑائی کرواؤں گا اور لڑائی میں کامیاب ہو جاؤں گا اور کروا رہا ہے تو ایسے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور قرآن پاک نے یہ ہدایت دی ہے کہ اگر کہیں آپس میں لڑائی کا سلسلہ شروع ہو جائے تو تم کوشش کرو کہ دونوں میں صلح ہو جائے اور فرمایا کہ اگر کوئی جماعت ان میں سے بغاوت پر آمادہ ہو جائے مثلا کوئی حکومت قائم ہے اور اس کے خلاف بغاوت شروع ہو جائے اور لوگ حاکم کے خلاف سڑکوں پہ نکل آئے اور ادھر جو حاکم کی فوج ہے وہ ان کو روکنے کی کوشش کرے اور آپس میں لڑائی ہونے لگے تو کیا کرنا ہے تو فرمایا کہ اب جی غور کرو جو بغاوت کر رہی ہے اس کی بنیاد کیا ہے یہ دیکھا جائے اگر بنیاد یہ ہے کہ حکومت نے ظلم کر رکھا ہے اس کے بنیاد پر لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تو اب لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے حکومت کو اپنا رخ نرم کرنا پڑے گا حکومت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ان کے اوپر گولیاں چلا دیں اور احتجاجیوں کو جو ہے مار دھاڑ ان کے ساتھ کریں بلکہ ظلم کا سلسلہ ختم کرے ان کی جائز شکایتوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے تاکہ یہ بغاوت ختم ہو جائے لیکن اگر کسی ظلم کے بنیاد پر بغاوت نہیں ہے حکومت ٹھیک کام کر رہی ہے اور یہ جماعت کھڑی ہو گئی کہ نہیں اسے اتارو یہ جو گدی پہ بیٹھا ہے محض اقتدار حاصل کرنے کے لیے بغاوت ہو رہی ہے تو قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ اب باغیوں کا ساتھ ہرگز مت دینا اب حکومت کے ساتھ مل کے ان باغیوں سے لڑو حکومت کے ساتھ ملو اور باغیوں سے لڑو جیسے سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے باغیوں سے لڑائی کی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ میں لڑائیاں چل رہی تھیں ایک موقع ایسا آیا کہ صلاح کی گفتگو شروع ہوئی تو جو منافق قسم کے لوگ تھے جو صلاح کو پسند نہیں کرتے تھے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے خروج کیا ہے یعنی ان سے بغاوت کر لی اور یوں کہا ان الحکم اللہ اللہ حکم تو اور فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے اور آپ نے تو آپس میں صلاح کرنے کی بات شروع کر دی نعرہ تو بہت اچھا تھا خوبصورت تھا لیکن اصل ان کے دل میں بغض تھا کہ امت متفق نہ ہونے پائے تو نیت فاسد ہے اس لیے سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے اس جماعت کے خلاف یہ خارجیوں کی جماعت ہے یہ باغیوں کی جماعت ہے اس جماعت کے خلاف جہاد کیا ہے اور نبی اکرم علیہ السلاط والسلام نے پیش گوئی فرما دی تھی ان خارجیوں کے بارے میں اور یہ فرما دیا تھا کہ جو ان سے جنگ کرے گا وہ حق پر ہوگا اور یہی دلیل ہے من جملہ دلائل میں سے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے درمیان میں جو لڑائی ہوئی اس میں حضرت علی کے حق پر ہونے کی یہ دلیل ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے پیشین گوئی کی تھی جو خارجیوں سے جو لڑے گا وہ حق پر ہوگا تو اگر باقی اس طرح کے ہوں جن کی نیت خراب ہو جن کا مقصد غلط ہو جن کا مشن غلط ہو تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اب حکومت کے ساتھ مل کے باغیوں سے لڑو اب اگر باغی پکڑے جائیں تو اگر جنگ سے پہلے پکڑے گئے تو ان کا سب مال و اسباب لے کے حکومت کے خزانے میں جمع کر دو اور ان کے ساتھ اگر وہ توبہ کریں تو درگزر کا معاملہ کرو اور اگر جنگ کے درمیان میں پکڑے گئے تو پھر ان کے ساتھ حکومت کے ضابطوں کے اعتبار سے معاملہ ہوگا انہوں نے جو قتل کیا ہے تو قصاص میں انہیں بھی قتل کیا جائے گا انہوں نے جو لوٹ مار مچائی ہے اس کا بدلہ ان سے لیا جائے گا لیکن اگر وہ توبہ کر لیں سچی توبہ کر لیں تو قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے کہ اب ان کے ساتھ بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ عدل اور انصاف سے معاملہ کرو اس لیے کہ فتنے کو دبانا اور لوگوں کے دلوں کو جیتنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کسی بھی نظام کو قائم کرنے کے لیے اور امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ایسی ہدایتیں ہیں کہ اگر امت اس کے اوپر عمل کرے تو بہت سی لڑائیاں آگے بڑھنے سے پہلے ختم ہو سکتی ہیں ہمیشہ جو لڑائی شروع ہوتی ہے وہ بہت چھوٹی بات پہ شروع ہوتی ہے چھوٹی سی بات اگر بر وقت اس کا حل کر لیا جائے تو وہ لڑائی ختم ہو جاتی ہے اور اگر بر وقت حل نہیں ہوا اور دلانے بڑھتی چلی گئی تو خلیج اتنی چوڑی ہو جاتی ہے کہ پھر لوگوں کا ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے خاندانی جھگڑوں کا بھی حال یہی ہے اور امت کے جو سیاسی جھگڑے ہیں ان کا بھی حال یہی ہے اس لیے امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے جھگڑوں کو ختم کریں اور جہاں تک ہو سکے صلح مصالحت کی راہ کو اپنائیں اور اس صلح کو حاصل کرنے کے لیے فریقین کو پیغمبر علیہ السلام نے تاکید فرمائی بہت ہی بڑی بشارت سنائی فرمایا کہ جو آدمی حق ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ کر کے کنارے ہو جائیں اپنا حق بھی چھوڑ دیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ میں جنت کے بیچوں بیچ اس کے لیے ایک محل عطا کرنے کا وعدہ کرتا ہوں گارنٹی لیتا ہوں جنت کے بیچوں بیچ محل اس وجہ سے کہ جھگڑا نہ بڑھے اس نے اپنا حق چھوڑ دیا تو یہ بہت بڑی بات اور جو ذمہ دار حضرات ہیں باثر حضرات ہیں وہ دونوں کو ملانے کی کوشش کریں دونوں کو سمجھانے کی کوشش کریں لڑائی کے جو مفاسد ہیں جو عواقب ہیں ان سے انہیں آگاہ کریں آج ذرا ذرا سی بات پر عدالت میں لوگ چلے جاتے ہیں اور جناب دادا نے مقدمہ کیا اور نسلوں کے نسلوں کی نسلوں تک وہ مقدمہ چل رہا ہے اور وہ انصاف اور انصاف تک آدمی نہیں پہنچ پاتا اور پیسہ بھی برباد اور وقت بھی برباد اور عزت بھی برباد نتیجہ کچھ نہیں اس لیے ایسے معاملات کو بھی کسی طرح بھی کمپرومائز کر کے اوپر نیچے ہو کر ختم کیا جائے قرآن پاک کی یہ آیت ہمیں نصیحت کر رہی ہے اور میں اور اگر ایمان والوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑے تو تم ان دونوں کے درمیان میں سلح کرا دو بس اگر ان میں سے ایک دوسری جماعت پر چڑھائی کرے تو جو ظالم جماعت ہے چڑھائی کرنے والی ہے اس سے تم قتال کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے یعنی توبہ کر لے چھوڑ دے جنگ کا راستہ اختیار نہ کرے تب تک ان سے لڑتے رہو ہوں بہن بلا دلی وغیرہ وہ لوٹ آئے تو ان کے درمیان میں صلح کرا دو انصاف کے طریقے پر اور انصاف سے کام لو ان اللہ پل یقیناً اللہ تعالی انصاف سے کام لینے والوں سے محبت کرتے ہیں حدیث میں فرمایا گیا کہ جو لوگ دنیا میں منصف اور انصاف پر قائم رہے ہوں گے ان کے لیے میدان حشر میں نور کے ممبر لگائے جائیں گے جن پہ انہیں بٹھایا جائے لوگ کہیں گے کہ اچھا یہ تو کوئی نبی معلوم ہوتے ہیں یہ تو کوئی اللہ کے بڑے مقرب بندے معلوم ہوتے ہیں تو جواب ملے گا کہ نہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عدل اور انصاف کو قائم رکھا ان کے لیے یہ ممبر بنائے گئے جانبداری نہ ہو سارا فساد جو ہے وہ جانبداری کی بنیاد پر ہوتا ہے کہیں برادری کی بنیاد پہ جانبداری ہوتی ہے کہیں دوستی کی بنیاد پہ جانبداری ہوتی ہے کہیں پارٹی کی بنیاد پہ جانبداری ہوتی ہے جب معاملہ فریقین کا ہو جائے جانبداری ایک طرف کرو عدل اور انصاف سے کام کرو اگرچہ وہ تمہارا دشمن کیوں نہ ہو اس کے ساتھ بھی انصاف کرو اسلام کی تعلیم یہ ہے تمہارا چاہے رشتہ دار ہو یا اجنبی ہو تمہیں وہ بات کہنی ہے جو حق ہے منہ دیکھ کر کے باتیں نہ کرو اس کے بغیر صلح نہیں ہو سکتی اگر صلح کرنے والے بھی جانبداری برتیں گے تو صلح کیسے ہو تو ظلم ہو جائے گا آپ اپنی اپنے اثر سے کو دبا دیا زبردستی تو صلح نہیں ہوگی صلح جب ہوگی جب حق حقدار کو حق دلایا جائے اور اس کے تمام جائز مطالبات کو پورا کیا جائے جب صحیح معنی میں صلاح ہو سکتی ہے اس کے بغیر تھوڑی ہوگی اس لیے قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا کہ صلاح کراؤ برابری کے ساتھ جس کا جو حق ہے اسے دلواؤ کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو عدل انصاف سے کام لو اس کے بعد فرمایا ان تمام ایمان والے آپس میں بھائی بند ہیں یعنی اگر کسی کے ساتھ کوئی انصاف کراتے وہ صلح کراتے وقت کسی کے پاس اگر کچھ زائد بھی چلا جائے تو یوں سمجھے کہ وہ بھی تو ہمارے ہی بھائی ہے کیسی بہترین تعبیر کی کہ بڑی بڑی لڑائیوں کو یہ ختم کر سکتی ہے بھائی بھائی میں لڑائی ہے خاندانوں میں لڑائی ہے کسی کے پاس زیادہ جا رہا ہے چلو وہ بھی ہمارے ہی آدمی ہے وہ بھی ہمارا بھائی ہے بس دل کو تسلی ہو جائے گی تو فرمایا تمام ایمان والے سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں بس اپنے بھائیوں کے درمیان سلا کر آؤ بھائی کو لڑتے ہوئے کیوں دیکھ رہے ہو وہ بھی تو تمہارے ہی بھائی ہے ادھر بھی تمہارا بھائی ادھر بھی تمہارا بھائی اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ دونوں بھائیوں کو ملا دو تو ہر ایمان والا جس نے کلمہ پڑھ لیا اور جو ایمان میں داخل ہے چاہے وہ کہیں کبھی رہنے والا ہو کسی بھی برادری سے کسی بھی رنگت سے کسی بھی نسل سے اس کا تعلق ہو ایمانی قوت کے اعتبار سے وہ سب آپس میں بھائی بھائی لہذا بھائیوں کو لڑتے ہوئے کیوں دیکھو صلح کراؤ پاس میں ہو بھائی نہ آخا وہی تو اور ڈرتے رہو اللہ تعالی سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے بہرحال یہ ایسی آیت ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ بڑی سے بڑی لڑائی کو ختم کرنے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اس کے اندر نفسانیت نہ ہو اور جذبہ یہ ہو کہ بھئی سب ایک ہو جائیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی دشواری نہ ہو ہاں کوئی آدمی زد ہی پہ اڑا رہے زبردستی میں لڑائی اس کا تو کچھ علاج ہے نہیں اور ایسے آدمی کی سخت مذمت نبی اکرم علیہ السلاط السلام نے فرمائی ہے کہ جو جھگڑالو ہو ضدی ہو لجوج ہو گماری ہو ایسے کے اوپر لانت فرمائی ہے پیغمبر علیہ السلاط وسلام اسی طرح اس آدمی پر بھی لانت فرمائی ہے جو لڑائی کا کام کرے ان کو بھی اکسائے ان کو بھی اکسائے ادھر کی لگائے ادھر ادھر بجائے ایسے آدمی کے اوپر بھی آپ نے لانت فرمائی اسے جہنم کی آپ نے وہی سنائی تو ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے معاملات کو ٹھیک ٹھاک کرے اور کہیں اگر کوئی نزاع کی شکل ہے تو اس کو صلح کرانے میں اپنا کردار ادا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اتفاق اتحاد کی توفیق عطا فرمائے ہر قسم کے انتشار اختلاف سے ہم سب کی حفاظت فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب